وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه تل وأن تخلق من ذلك في إما يقيم رواه الترمذي وفي السهية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبحوا على كل سلامة من أهدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهديدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وينزي من ذلك ركعتين يركعهما من نظرها معزز ومكرم سامعين ومعزرين انسان دل کی سچائی سے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہر وہ عمل جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہے اگر وہ اسے انجام دیتا ہے تو یہ صدقہ ہوتا ہے صدقہ صدی مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے صدقہ صرف غریبوں اور فقیروں اور بیواؤں اور محتاجوں کو دینے کا نام نہیں ہے انسان جو عمل کرتا ہے جو عبادت کرتا ہے دل کی سچائی سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ کرتا ہے بشرطے کی وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ سب صدقہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے کل معروف کی صدقہ ہر بھلائی ہر معروف ہر نیکی کی صدقہ ہے معروف کیا ہے جو پہچانا جائے جو جانا جائے کس سے کتاب اللہ سے سنت رسول سے وہی معروف ہے معروف وہ نہیں ہے جسے لوگوں کے ذہن میں معروف بنا دیا ہو نیکی اور بھلائی وہ نہیں ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوش نما کیوں نہ ہو وہ دیکھنے میں کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو بہت سارے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے لوگوں کھانا کھلا دیتے ہیں یا اس طریقے سے بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کا برتھ ڈے منا لیتے ہیں تو کیا برتھ ڈے منانا یہ نیکی ہو جائے گی نہیں یہ حرام ہے اللہ کے سور اس کا سنت اس کا ثبوت نہیں ہے یہی طریقے سے آپ دیکھیے آج بہت سارا دنیا کا کام درگاہوں اور مزاروں سے چلتا ہے لوگ چڑھاوے چڑھاتے وہاں پر جا کر کے پیسے ڈالتے ہیں اور ان پیسوں سے یونیورسٹیاں چلتی ہیں بہت سارے مزاروں کے کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور جو جانور یا جو پیسے وہاں چڑھائے جاتے ہیں ان سے باقاعدہ موسیقیاں چلتی ہیں ان سے باقاعدہ اسکول چلتا ہے کالجز چلتے ہیں کہتے بہت خیر کا کام نہیں خیر نہیں ہو وہ تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نیکی نہیں ہو سکتا شرک کبھی نیکی نہیں ہو سکتا نیکی وہ ہے جس کا ثبوت ہو کتاب اللہ اور سنت رسول سے آپ کی عقل اگرچہ اسے اچھا کہے خیر کا کام ہو رہا تعلیم پھیل رہی ہے بچے پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے تعلیمی بیداری آ رہی نہیں یہ خیر نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد شرک ہے شرک کبھی نیکی نہیں ہو سکتا بدعت کبھی نیکی نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگ معاف کیجیے گا نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھیے نماز کی شروعات بدعت سے کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے زبان سے نہیں ادا کرتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کی دو رکعت دوہر کی چالات امام کے پیچھے اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں کہتے ہم نے اللہ کو بتایا یا ہم کہتے ہیں زبان سے کیا حرج ہے زبان سے کہنا چاہیے نہیں یہ کہ نہیں یہ ہے یہ بدات کبھی معروف نہیں ہو سکتی بدات کبھی خیر نہیں ہو سکتی بدعت کبھی بھلائی اور نیکی نہیں ہو سکتی یہ بدعت زمانے کے لیے کبھی زبان سے نیت نہیں ادا کی ہے اللہ اکبر سے آپ ماں شروع کرتے تھے السلام علیکم پر ختم کرتے تھے آپ کبھی آپ نے زبان سے نیت نہیں ادا کیا کسی بھی کام کے لیے کسی بھی عبادت کے لیے نہ روزے کی نہ نماز کی نہ حج کی نہ کسی چیز کی نہ قربانی کی آپ نے کوئی زبان سے نیت نہیں ادا کیا یہ لبیک اللہ مرتن یہ نیت نہیں ہے کہ اس مرے میں داخل ہونے کی عبادت میں داخل ہونے کا ذکر ہے یہ یہ نیت نہیں ہے میرے بھائی نیت انسان جب یہاں سے جاتا تبھی اس کی نیت رہتی عمرہ کرنے کی حج کرنے کے لیے نکلتا اس کی نیت گھر سے رہتی نیت یہ نہیں ہے کہ اس عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے جیسے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر کے ذریعے السلام علیکم ذریعے سے نکلتے ہیں انسان گھر سے نکلتا نماز کی نیت ہے لیکن جب تک مسجد میں آ کر کے اللہ اوپر نہیں کہے گا نماز میں داخل نہیں ہوگا ایسے ہی آپ کی نیت عمرہ کرنے کی آپ نے ٹکٹ لیا پیسہ دیا سب کچھ کیا گاڑی پر بیٹھے تائے پہنچے آپ کی نیت ہے عمرہ کرنے کی لیکن کب آپ عمرے میں داخل ہوں گے جب میقات پر پہنچ کر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے دو چپے چادر پہن کر کے لبیک اللہ عمر تک کہیں گے تب عمرے کی عبادت میں آپ داخل ہوں گے یہی معاملہ نماز کا بھی ہے گھر سے آتے نماز کی نیت سے تو کیا نماز میں ہوگی نہیں جب اللہ اوپر کہیں گے قبلے کی طرف رخ کر کے تب آپ جو ہے نماز میں داخل ہوں گے تو لبیک اللہ عمرتن یہ نیت نہیں ہے یہ عمرے میں داخل ہونے کا ذکر ہے دعا ہے جیسے نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر ہے یہ بدعت ہے جائز نہیں ہے یہ نے اس کو بدعت قرار دیا غلط ہے کہنا اگرچہ لوگ اسے بہتر سمجھتے ہوں تو معروف ہوا ہے جو شریعت میں جانا پہچانا کتاب اللہ اور سنت رسول میں جانا پہچانا ہو اسے معروف کہا جاتا تو آپ کہتے ہیں ہر معروف صدقہ ہے ہر بھلائی ہر نیکی صدقہ ہے اور سب سے بڑا معروف تو عید ہے سب سے بڑا منکر شرک ہے معروف سے بڑا کوئی جو ہے توحید سے بڑا کوئی معروف نہیں ہے کیونکہ دین کی بنیاد ہماری توحید پر ہے اسلام کی بنیاد توحید کی خالص کے اوپر ہے اور شرک سے لوگوں کو منع کرنا شرک نہ کرنا یہ سب بنیاد ہے دین اسلام کی سب سے زیادہ جو اسلام کے اندر جانی پہچانی چیز ہے معروف ہے وہ توحید ہے انسان اسے اپنے توحید پر قائم رہے اور انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے تو آج بہت سارا لوگ کام کرتے ہیں کہتے ہیں خیر کا کام ہے بھلائی ہے دیکھی ہے اس میں لوگوں کو ملتا ہے کیا ہے اس کے اندر سب کو جو ہے درگاہوں پر سب جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ سارے جانور پیش ہوتے ہیں اور یہ سارے بکرے اور بکریاں اور مرغے پیش کیے آتے ہیں غریبوں کو کھلاتے اچھا کام نہیں اچھا نہیں وہ شرک ہے وہ جو اس پر مر جائے گا جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے جسے شریعت نے شرک قرار دیا ہوا تبھی اچھا نہیں ہو سکتا اچھا اور معروف ہوا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہو یہ تو حرام کام اس سے بچنا ضروری ہے لہذا معروف کیا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہو پھر آپ فرماتے ان میں معروف ان تلق اقا کا بوجن بے جن تلق معروف میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو خندہ پیشانی سے ملو وہ مندل بھی کا فی عقیق اور یہ کہ تم اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو یہ بھی معروف ہے یہ خیر الحمد للہ نہیں ہے یہ شریعت میں کا ثبوت ہے کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کر رہے ہیں لہٰذا یہ نیکی ہے یہ معروف ہے سکتا یہ بھلائی ہے آپ نے کچھ پیسہ نہیں خرچ کیا اپنے بھائی کی آپ نے مدد کر دی اس کو آپ نے پانی دے دیا آپ کے لیے نیکی ہے یا اس طریقے سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے بھائی سے ملتے ہیں یہ بھی نیکی وہ بھی معروف بری بھی صدقہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کل معروف صدقہ ہر معروف صدقہ ہے صدقہ صدق سے ہے دل کی سچائی سے اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرتے ہیں آپ ثبوت ہو کتاب اللہ سنت رسول میں وہ صدقہ ہے اور وہ معروف وہ بھلائی اور وہ نیکی ہے اور اس کے کرنے میں انسان کو اجر و وسلح ملتا ہے یہ ترمیدی کی حدیث ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے اس لیے اللہ وسلم حضرت صدقہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نل کا کلساندم اللہ سین و صلی اللہ سے بھی اہتماف کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہمارے جسم میں جوڑ نہ ہوتے تو نہ اٹھ پاتے نہ چل پاتے نہ کھا پاتے نہ حرکت کر سکتے دیوار کے طریقے سے کھمبے اور درخت کے طریقے سے انسان کھڑا رہتا ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ لیکن جو جوڑ ہے ہمارے جسم کے اندر ہاتھ اور پاؤں میں جو جوڑ کی وجہ سے اللہ کی اس نعمت کی بنا پر انسان چلتا ہے بات کرتا انگلی اٹھاتا ہے نیچے کرتا ہے اور اپنے منہ میں جو ہے کھانا ڈالتا ہے اور اس طریقے سے چباتا ہے کھانے کو چلتا پھرتا انسان اگر جوڑ نہ ہوتے تو انسان بے جان لاش کے طریقے سے کھڑا رہتا کچھ نہیں کر سکتا انسان بہت بڑی نعمت اللہ کے انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں یہ نبی نے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں آج کی سائنس کہتی ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑ انسان کے جسم کے اندر ہوتے ہیں یہ جوڑ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے یہ ان کی قدر کریں ہم کوئی جوڑ خراب ہو جاتا انسان گھٹنا خراب ہو گیا اٹھ نہیں پاتا بیٹھ نہیں پاتا وہ پریشان ہے ایک دم چل پھر نہیں سکتا وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو آپریشن کرنا پڑتا ہے گھٹنا یہ خراب ہو گیا یہ انگلی کے آپ ایک جوڑ خراب ہو گیا آپ کی انگلی حرکت نہیں کرتی ہے انگلی آپ بند نہیں کر سکتے مٹھی نہیں مان سکتے یہ اللہ العالمین کتنا بڑا کتنا بڑا احسان ہے اتنی ساری احسانات اللہ العالمین کے ہیں ان احسانات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو آپ فرما جب انسان رکو کرتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے لیکن ہر انسان صدقہ تو نہیں کر سکتا اس لیے اللہ رب اللہ نے یہ بھی آسانی کر دی کہ آپ جو بھی نیکی کرو گے صدقہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جائے گا یہ فق اللہ تصویر صدقہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے آپ نے سبحان اللہ کہا یہ بھی صدقہ ہے وہ کل و تحمید صدقہ الحمد للہ آپ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے وہ کل و تحلیل صدقہ لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی صدقہ ہے جو بھی آپ کہتے زبان سے الحمد للہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وہ کل تقبیر صدقہ اور ہر تقبیر صدقہ اللہ ہو کہنا یہ سارے صدقے ہیں جو بھی ثبوت ہے اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے ذکر لا الہ الا اللہ کہنا لا الہ الا اللہ یہ پورا ذکر ہے یہ صرف لا الہ ذکر نہیں ہے صرف اللہ اللہ ذکر نہیں ہے ہمارے یہاں صوفیوں نے بہت سارے اذکار بنا لیے ان کے یہاں اذکار یہ بھی لا الہ صرف پڑھیں گے اللہ صرف پڑھیں گے ان کے یہاں درجات جو آخری درجے پر جاتا صرف اللہ اللہ کہتا رہتا ہے یا اس طریقے سے ذکر وغیرہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے یقین کے درجے کو پہنچ گیا عبادت بھی نہیں کرتا کہ سب کچھ ہمارے لیے معاف ہو گیا کیونکہ ہمارے ہمارے ایمان کو یقین آ گیا اس یقین کی بنیاد پر ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نظملہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کون زیادہ یقین کرنے والا تھا اللہ کے ذات پر انبیاء سے بڑھ کر کون تھا ایمان والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ ربانی کی بات کیا کرتے تھے وہ کا حد تک ہے یقین جب تک یقین نہ آ جائے موت نہ دے یہاں یقین کا موت ہے موت آنے تک اللہ کی بات کرنے کا حکم دیا گیا صوفیہ کہتی ہیں یقین سے سمجھا ہے کہ اللہ کی ذات پر آپ کی یقین کامل ہو گیا خلاص اب یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گمراہی کیوں آئی اس لیے کہ سلم صالحین صحابہ کی تفصیل کو چھوڑ کر کے انسان اگر منمانی تفصیل کرے گا کتاب اللہ اور سنت رسول کے انسان گمراہ ہو جائے گا اس لیے صحابہ تعبین طب تعبین جو سلم سالین ہیں ان کے فہم کے ہم پابند ہیں کہ کتاب اللہ اور سمت رسول کو ان کے فہم کے مطابق سمجھیں ان کے عقیدے کے مطابق سمجھیں تبھی انسان گمراہی سے بچے گا ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا صوفیہ نے وہ رب کا حتیہ تک یقین کی کی تفصیل نہیں بیان کی یہی کہا کہ یقین آ گیا خلاص یقین آنے تک کی بات کرنا ہے یقین آ گیا آپ کو اب اللہ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوز بلّہ اللہ کے سوچ بن کر کون زیادہ تھا اللہ کی ذات پر کرنے آپ سے بڑھ کر کون ایمان والا تھا لیکن آپ نے کتنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی آپ کے پاؤں کے تو رم آ جاتے تھے کوئی ایسی نیکی نہیں جو آپ نے نہ کیا ہو کر کے نہ دکھایا ہو آپ نے اور آج کہتے سوچیا کہ خلاص یقین آ گیا سب یہ بات ختم ہوگی سب معاف ہو گیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ غلالت اور گمراہی کی انتہا تو لا الہ الا اللہ یہ پورا نیکی ہے یہ صرف لا الہ پڑھنا الا اللہ پڑھنا صرف اللہ اللہ کہنا یہ بھی نیکی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنا نیکی اللہ اکبر کہنا نیکی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اللہ صرف آپ کہتے ہیں نہیں کہ نہیں صرف اللہ اللہ کہنا آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت ساری عورتیں بوڑھے لوگ بہت سارے لوگ ہمیشہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہتے نہیں یہ ذکر نہیں ہے صرف اللہ کہنا آپ کو اس کا معنی بیان کرنا پڑے گا پورا ذکر کرنا پڑے گا اللہ اکبر کہنا پڑے گا اللہ اللہ اللہ کہنا پڑے گا تب نہیں کی ہوگی تب ذکر ہوگا یہ صرف اللہ کہنا کیا مطلب اللہ کہنے کا اللہ کی خالی سے بات کرنا چاہتے ہیں اللہ کا انکار کر رہے ہیں اللہ کا کیا بال ہے آپ کہنے کا ہے اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہوتا صرف اللہ اللہ اللہ کہنے سے معنی کب واضح ہو گیا جب کہیں گے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا معنی واضح ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی بڑائی کی اللہ کی توحید کا اعتراف کیا اللہ کی بڑائی آپ نے کی لا الہ الا اللہ کا آپ نے آپ نے اعتراف اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی وباد لائق نہیں صرف اللہ کی بات کریں گے اللہ کے علاوہ کشور کی بات نہیں کریں گے صرف اللہ کی بات کریں گے لا الہ الا اللہ کا یہ معنی مطلب ہوتا ہے اس لیے پورا کلمہ پڑھنا پورا پڑھنا یہ ذکر ہوتا ہے صرف اللہ اللہ کہنا ہو ہو کہنا یا صرف اللہ اللہ اللہ یا لا اللہ صرف کہنا اللہ صرف کہنا یہ سب کہنے ذکر نہیں ہوتا یہ یہ سب دین کے اندر بدعات اور خرابات یہ دین کی نہیں ہے یہ اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے تمہارے بھی فرماتے ہیں کہ کل لوگ صدقہ اللہ حکمر انسان کہتا ہے وہ صدقہ ہے وہ امر ہے صدقہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے معروف کا حکم دینا معروف کا حکم دیا جائے گا بدعت اور منکر کا حکم نہیں دیا جائے گا معروف ہوا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہو اس کی دلیل ہو باقاعد وہ معروف ہوتا ہے معروف ہماری عقل نے کسی کو اچھا سمجھ لیا ہو وہ معروف نہیں ہوگا وہ معروف نہیں کہا جائے گا اسے آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں دین کے نام پر جو ہے شب برات مناتے ہیں عید مراد النبی مناتے ہیں سب معروف ہے کہتے ہیں سب نے کیے سب خیر سمجھ کے کرتے سب سمجھ کے کرتے نہیں یہ سب بدعت اور خرافات ہے یہ جائز نہیں شریعت کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کی کے خلاف خالی چیز نہیں ہے اس لیے معروف نہیں ہوگا یہ یہ نیکی نہیں ہوگی اس کی طرف بلانا یہ بدا کی طرف بلانا ہوگا برائی کی طرف بلانا ہوگا ہماری یہ بات ہے کہ معروف کا حکم دو معروف کا کی طرف لوگوں کو بلاؤ معروف کی طرف بلانا اس کے لیے ہر انسان کر سکتا ہے آپ آ رہے نماز پڑھنے کے لیے بھائی چلیے نماز پڑھنے کے لیے آپ نے معروف کا حکم دے دیا کوئی آدمی سگریٹ پی رہا آپ نے کہا بھائی سگریٹ پینا حرام مت پیجیے آپ نے نیکی کام کر لیا اس کو منع کر دیا ایک انسان کر سکتا ہے اس کو لیکن باقاعدہ دین کی دعوت دینا تبلیغ کرنا غیر طریقے سے خطبے دینا ارشاد کرنا کتابوں کی شرح کرنا دروس دینا اس کے لیے علم ضروری ہے انسان اگر اس اس کو اپنا مشغلہ بناتا ہے اور دائر اللہ کا کام کرتا ہو تو اس کے لیے علم ضروری ہے اللہ نے فرمایا کلحا دی سبھی ادب اللہ علیہ بصیر آپ کے لیے یہی میری راہ ہے میں بصیرت اور علم کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیتا دعوت تبلیغ کے لیے علم ضروری ہے جہالت کی بنیاد پر دعوت نہیں دی جائے گی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان سمجھتا ہے آپ اس کو بول دیا یہ دعوت نہیں کہا جائے گا آپ نے بھلائی کا حکم دے دیا چلو بھائی نماز پڑھنے چلو بھائی جو ہے یہ یہ کیا نام ہے اذان ہوئی نماز پڑھنے چلیے یا اس طریقے سے اور کوئی کام ہے آپ نے کہہ دیا معروف ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہر معروف کا حکم دے دینے سے کوئی دائی نہیں ہو جاتا ہے وہ معلوم ہے شریعت کے اندر سب جانتے ہیں آپ نے اس کی طرف بلا لیا الحمدللہ اچھا کام کیا آپ نے لیکن دائی بننے کے لیے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے ضروری ہے ہماربی لڑ سب لوگوں کو صرف تعلیم سکھاتے تھے علم دیتے تھے اس کے بعد لوگوں کو بھیجتے تھے جب ہمارے نبی کے پاس آئے لوگ کہ اس قبیلے کے لوگ رول اور زکوان کے لوگ شیعہ اور قبیلے کے لوگ آئے تاکہ ہم مسلمان ہو گئے ہمارے نبی نے ستر قرہ کو بھیجا قرہ کہتے تھے جو قرآن کا حافظ اور عالم دین ہوتا تو اس کو قرہ کہا جاتے تھے قرہ یا قاری کی جمع ہے آپ ان کو بھیجا عام لوگوں کو نہیں بھیجا آپ نے ہمارے نبی کے پاس مالک بن ورث آئے اور ایسے ہی پانچ چھ سات لوگ آئے آپ کے پاس اسلام قبول کیا آپ نے بیس پچیس دنوں تک ان کو اپنے پاس رکھا تعلیم دی اسلام سکھایا نماز پڑھنے کا طریقہ تو ان تمام چیزیں سکھائی پھر کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا دین کی تبدیل کرنا تبلیغ کے لیے علم ضروری ہے دعوت کے لیے علم ضروری ہے لیکن ایسی آپ نے کوئی چیز دیکھ لیا غلط ہو رہی ہے آپ نے منع کر دیا کوئی انسان سگریٹ پی رہا ہے یا انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے بھائی مت کیجیے آپ نے کہہ دیا تو آپ دائی نہیں گئے یہاں پر آپ نے ایک معلوم بھون دے ان کو جو ہے اسے آپ نے روک دیا یہ انسان کر سکتا ہے لیکن باقاعدہ مشغلہ بنانا اور دعوت کے فریضے کو انجام دینا اس کے لیے ایک بصیرت اور اس کے لیے علم ضروری ہے تو آپ فرماتے ہیں امر بالمعر صدقہ معروف کا حکم دینا یہ صدقہ ہے وہ نہ ہی ملک صدقہ اور منکر سے لوگوں کو روکنا یہ صدقہ ہے برائی سے لوگوں کو روکنا صدقہ ہی ہے کوئی برائی ہے اگر آپ کے پاس طاقت آپ کو ہوتی ہے اگر طاقت نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں لیکن دل میں اس کو برا جائیں منکر کے انکار کے تین درجے ہیں سب سے پہلا درجہ ہاتھ سے روکنا یہ جو حکام ہوتے ہیں جو قاضی اور جو جن کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے ان کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے وہ اور دوسری چیز کیا ہے اس کو زبان سے روکنا اللہ کے سب صحیح مسلم روایت ان کار ملکر کے تین درجے آپ نے بتایا کہ دوسرا درجہ کیا ہے زبان سے روکنا آپ عالم اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے کوئی غلط کام آپ اس کو زبان سے منع کر دیجیے بھائی یہ چیز غلط مت کیجیے ہاتھ سے نہیں روکنا آپ کو آپ کے پاس پاور نہیں ہے پاور جن کے پاس ہوگا وہ ہاتھ سے روکیں گے جن کے پاس پاور ہوگا وہ ہاتھ سے روکیں گے جن کے پاس پاور نہیں وہ ہاتھ سے نہیں روکیں گے وہ زبان سے یہ چیز غلط ہے منع ہے نہیں کیجیے آپ اس کو زبان سے روکیے تیسری چیز ہے کہ آپ کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے آپ اس کو دل میں برا جانے کی چیز بری ہو رہی ہے یہ چیز غلط ہے کبھی منکر کو معروف نہ سمجھنا کبھی برائی کو بھلائی نہ سمجھنا کبھی شرک کو توحید نہ سمجھنا کبھی بداعت کو سنت نہ سمجھنا دل میں اس کو برا جاننا کہ چیز بری ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ چیز غلط ہے چیز بری ہے تو یہ بھی کیا ہے انکار منکر کا تیسرا لاسٹ درجہ ہے آپ فرماتے کہ اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ باقی نہیں رہتا تو دل میں انسان اس کو برا جانے زبان پر لانے کی طاقت نہیں زبان پر مت لے کر کے آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ منکر سے روکنا چاہے بدعت خرافات ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر منکر ہو جسے منع کیا گیا اس کو منکر کہا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ اسے روکنا لوگوں کو یہ بھی صدقہ ہے وہی وہ علی لکھا رکاتا نہیں رکھا دہا اور آپ فرماتے ہیں کہ ان دو ان تمام چیزوں کے لیے دو رکعت پر لینا یہ کافی ہو جاتا ہے جو چاس کے مال انسان پڑھتا ہے سورج نکلنے کے بیس یا آدھے گھنٹے کے بعد سے لے کر کے اس کا وقت ظہر کی اذان سے آدھا یا بیس پچیس منٹ پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے یہ انسان اگر دو رکعت پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ انسان کے جسم کے اوپر جو صدقہ ہوا کہ تین سو ساٹھ جوڑ کے بدلے گویا کہ وہ ادا ہو گیا اس لیے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے انسان حرکت کرتا ہے پورے جسم کو استعمال کرتا ہے پورے جوڑ استعمال ہوتے ہیں تو گویا کہ اس نے وہ جو صدقہ تھا کہ دو رکعت نماز اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے کتنی بڑی فضرت کی بات ہے میرے بھائی دو رکعت چاش کی نماز آج تو بہت سارے لوگ فرض کی فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں تو چاش کی نماز کی دعوت دینا اور ان کو ابھارنا کیا فائدہ ہوگا جو فرد نماز نہ پڑھتا ہو کو چاش نماز کیا پڑھے گا کتنی فضیلت دو رکعت چاش کی نماز کی سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد جو آپ پڑھیں گے آپ کے جسم کے اوپر جو صدقہ ہوا وہ سارا صدقہ آپ کو زیادہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگی دو رکعت کا کر آپ کو مال نہیں خرچ کرنا ہے پیسے نہیں خرچ کرنا ہے یہ اسلام صرف مالداروں کا نہیں ہے اسلام غریبوں کے لیے بھی ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں مال نہیں آپ کے پاس سب کیجیے بھلائی کا حکم دیجیے منکر سرو کیے اللہ اوپر کہیے ذکر اسکار کیجیے قرآن کی تلاوت کیجیے مسلمان بھائی سے ملیے صدقے اور خندہ پیشانی کے ساتھ یہ سب صدقہ سب نہیں کیا کو تو آپ کر سکتے ہیں اس کو تو غریب بھی کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ کرنے کے لیے مال ہی کی ضرورت ہے تو الحمد ہمارا دین بہت عظیم دین ہے بڑی خوبیاں ہمارے اس کے محاصل ہیں انسان کو اللہ نے کسی سے محروم نہیں رکھا ہے آپ مال کا صدقہ نہیں کر سکتے عبادات کا صدقہ کیجیے ذکر روزگار کا صدقہ کیجیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو غریب ہے کیا صدقہ نہیں کیجیے آپ یہ سب صدقہ ہے آپ کے لیے ہمارے لیے ان کے پاس مال نہیں ہے تو بڑی اسلام کی خوبیوں میں سے میرے بھائیوں تو یہ جو کنسپٹ ہمارے ذہن اور دماغ میں مال کا صدقہ ہی ہوتا صرف یہ کنسپٹ صحیح نہیں ہے اسلام کے اندر ہر نیکی صدقہ ہے ہر بھلائی صدقہ ہے ہر خیر کا کام کرنا صدقہ ہے جتنی آپ کی صدار جو بھی کریں گے وہ صدقہ ہوتا ہے سب یہ ہے کہ وہ معروف و بھلائی شریعت کے اندر ثابت ہو کتاب اللہ اور رسول کے اندر ثابت ہو اللہ تعالیٰ دعا اللہ جامین ہمیں صدقات کرنے کی توفیق دے نیکیاں کرنے کی توفیق دے اللہ ابامن ہمیں ہر منکر کو منع کرنے کی توفیق دے ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے عامرآمین و سلام محمد والا علیہ وسلم وسالِ بارک اللہ علیہ ونعفہ ملا جلاقی ان نے کری مرکو برغف کریں